باپ نمبر اٹھارہ اب تم اتنی دور چلے جاؤ گے نسرین نے پوچھا ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلا جاؤں اس سے بھی آگے نسرین نے کہا گو اس کے الفاظ سوالیہ تھے مگر اس کے لہجے میں ایک بے اعتنائی کا رخ تھا چار ماہ ہو چلے تھے اور سرفراز ابھی تک نسرین کے انداز کو سمجھنے سے قاصر رہا تھا اول تو نسرین کی ظاہری بناوٹ میں ایک عجیب تضاد تھا اس کا جسم ایسا منخنی تھا کے ہاتھ لگاتے جی ڈرتا تھا کہیں کٹک کر کے ٹوٹ نہ جائے پھر سرفراز اس کو چھونے کی حد تک بڑھا تو ایسی صحت سے ہاتھ رکھتا تھا گویا نوزائیدہ کو تھپک رہا ہو مگر پہلے روز سے ہی نسرین کے انتہائی بے حجان چہرے اور پرسکوت آواز نے سرفراز پہ اس کی شخصیت کے تنازع کو عیاں کر دیا تھا اس دو رخی نے نسرین کے اندر ایک ایسی کشش پیدا کر دی تھی جس کے تلیسم سے وہ آج تک نہ نکلا تھا نسوانیت کے ساتھ سرفراز کا تجربہ صرف نسیمہ کی حد تک تھا نسیمہ کی خاصیت بھاری بھرکم ٹھوس اور گہری تھی مگر سرفراز کے دل میں جو بے راہ روح خصلت در آئی تھی وہ نسیمہ کی اس پائیدار ہمواری سے خم کھانے لگی تھی نسرین کی مختلف اور متضاد شکلوں میں ایک مستقل تناؤ کی کیفیت تھی جو سرفراز کو پنجوں کے بل کھڑے رکھے ہوئے تھی ایسی چاہت سے پہلے کبھی اس کا واسطہ نہ پڑا تھا ڈی بریفنگ وغیرہ کے عمل سے گزرنے کے بعد سرفراز کی پوسٹنگ جہلم کی ہو چکی تھی اور وہ ہر آٹھ دس دن کے وقفے پر کسی نہ کسی طور ایک دن کے لیے شہر پہنچ کر کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کسی پارک میں یا جمال کے میس کے کمرے میں نسرین سے ملتا تھا اس دوران سرفراز کو نسرین کے بارے میں صرف چند ایک معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ ایک عمر رسیدہ ریٹائرڈ کرنل کی دور کی رشتے دار تھی جسے کرنل کا کنبہ گیارہ برس کی عمر میں اپنے ہاں لے آیا تھا کرنل کے بچے اب جوان ہو کر بیٹا امریکہ میں بس گیا تھا اور بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ کراچی میں رہتی تھی کرنل کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ چھاونی کے علاقے میں اپنی کوٹھی میں نسرین اور ایک ملازم کے ساتھ رہتا تھا کرنل کی دیکھ بھال اور گھر کا تمام تر بندوبست نسرین کے ہاتھ میں تھا اور نسرین کے اخراجات کرنل کے ذمے تھے نسرین نے پرائیویٹ بی اے کیا تھا اور اب یونیورسٹی میں فائن آرٹس کا ایم اے کر رہی تھی سرفراز کو ٹیلی فون کی آزادی تھی گھنٹی کا جواب شام کے وقت ہمیشہ نسرین دیتی تھی کرنل کی کوٹھی برگیڈیئر قرار کی کوٹھی کی اقبی سڑک پر تھی اور برگیڈیئر صاحب کی کرنل کے ساتھ تھوڑی بہت واقفیت بھی تھی سرفراز اس جانب سے گزرنے سے بھی اعتراض کرتا تھا آخر ایک روز نسرین نے اس کا یہ خوف بھی دور کر دیا میں مس نسیمہ قرار حسین کو جانتی ہوں وہ کمال متانت سے بولی ہیں سرفراز ایسے چونکا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ نظر جھکا کر خاموشی سے ریسٹورنٹ کی میز پر گرے ہوئے روٹی کے ذرے چننے لگا نسین اس موضوع پر مزید ایک لفظ نہ بولی چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے اطمینان سے اپنے امتحانات کی بات چھیڑ دی نسرین نے نسیمہ کا ذکر ایسے انداز میں کیا تھا جیسے یہ کوئی عام فہم بات ہو سرفراز نے سر اٹھا کر متلاشی نظروں سے اس سے دیکھا نسرین کے چہرے پر کسی جذبے کی رمک نہ تھی اس بات کا احساس سرفراز کو اس رشتے کے شروع میں ہو چکا تھا جب وہ پہلے پہل نسرین کی شخصیت کا سراغ لگانے میں محفو تھا اور اس کی بھول بھلائیوں میں داخل ہونے کی صحیح کر رہا تھا تو ایک طرف اس نے جسمانی لمس کی تمام تر منزلوں کو حیرت انگیز طور پہ سہل پایا تھا دوسری جانب وہ اس کے چہرے پہ کوئی معمول کا جذبہ دیکھنے کو ترس گیا تھا وہ خوش ہوتی تو ہولے سے مسکراتی ناخوش ہوتی تو اپنی آرز... ناخوش ہوتی تو اپنی آزردگی کو کبھی ظاہر نہ ہونے دیتی عام طور پر جس مہم کو سر کرنے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی وہ سرفراز کے لیے کسی وقت کی حامل نہ ہوئی تھی اختلاط کے سب مرحلے اس کے آگے اس طرح ڈھہتے چلے گئے تھے جیسے پکی دیواریں نہ ہوں بلکہ کچے گھروندے ہوں اور وہ اپنی قسمت پہ انتہائی ناخوشگوار تعجب کرتا ہوا اس راستے سے سرپٹ گزر گیا تھا تاہم بدنوں کی ملاوٹ کے ہر پڑاؤ پر سرفراز اس احساس سے چھٹکارا نہ پا سکا تھا کہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکھنا تھا جو پر نہیں ہو رہا تھا کہ نسرین کے اندر کسی نہ کسی مقام پر ایک دروگ کی علمداری تھی جس کے حصار میں سرفراز کا دخل نہ ہو پا رہا تھا آخر ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے وقتی حد تک یہ گتھی سلجھا دی نسرین اس سے ملنے آئی تو اس نے آنکھوں پہ دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا اس کی زردی مائل سفید جلد پہ سیاش چیشے دلکش دکھائی دے رہے تھے گفتگو کے دوران جب اس نے ایک لہجے کو چشمہ اتارا تو سرفراز نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے گرد ہلکی سی سوجن نمایاں تھی تم روتی رہی ہو سرفراز نے پوچھا نسرین نے جواب دیے بغیر فوراً آنکھیں شیشوں سے ڈھک لیں بعد میں قربت کے لمحوں کے دوران جب وہ دونوں جمال کے کمرے میں لمبے صوفے پہ دراز تھے سرفراز نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کا چشمہ اتار لیا کیوں روتی رہی ہو سرفراز نے پوچھا میرے گلاسز دو پہلے بتاؤ پھر دوں گا کیا بتاؤں تم روتی کیوں رہی ہو ایک جلوس میں پھنس گئی تھی پولیس نے آنسو گیس پھینکی تھی جھوٹ آج شہر میں کوئی جلوس نہیں نکلا تمہیں کیسے پتا ہے مجھے پتا ہے سچ مجھ بتاؤ کیوں روتی رہی ہو میرے گلاسز دو نسین نے ہاتھ بڑھا کر چشمہ اچکنا چاہا سرفراز نے بازو لمبا کر کے چشمہ اس کی زد سے باہر کر لیا پہلے بتاؤ کیوں بتاؤں کوئی دھونس ہے میری ذاتی زندگی سے تمہیں کوئی مطلب نہیں مطلب ہے تبھی تو پوچھ رہا ہوں کوئی مطلب نہیں تم اپنی ذاتی زندگی کی خیر مناؤ منا تو رہا ہوں میری ذاتی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے زیادہ باتیں مت بناؤ صرف میری ذاتی اینک تمہارے ہاتھ میں ہے ادھر لاؤ چند لہجے چشمہ چھیننے کی کوشش کرنے کے بعد نسرین ہار مان کر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے سرفراز نے جیب سے رومال نکال کر اس کی آنکھوں پہ رکھنا چاہا تو نسرین نے اس کا ہاتھ جھٹک کر قمیض کے دامن سے آنکھیں خوش کر لی یہ لو سرفراز پشیمانی سے بولا ایم سوری نسرین نے چشمہ لے کر آنکھوں پہ لگا لیا مگر وہ لیٹی نہیں پہلو صوفے کی پشت سے ٹیکے سر جھکا کر بیٹھی رہی اس کا بدن کسی بے جان شے کی مانند ڈھیلا پڑا تھا جس سے اس کی پشت کی گہری کمان بنی تھی سرفراز نے اس کی پشت پہ ہولے سے ہاتھ رکھا نسرین ہم کوئی پرابلم ہے مجھے بتاؤ نسرین کوئی پرابلم ہے مجھے بتاؤ نسرین نے خاموشی سے سر جھٹکا نسرین مائی لو سرفراز نے کہا تمہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے نسرین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور کئی لمحوں تک ٹھہری ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی پھر بولی تم واقعی جاننا چاہتے ہو ہاں قسم لے لو جو مذاق کر رہا ہوں میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے کمرے کی نیم روشنی میں سرفراز کو سیاہ چشموں کے پار نسرین کی آنکھیں مدم سی نظر آ رہی تھیں اس کا چہرہ حسب معمول تھا جس سے کچھ بھی ظاہر نہ ہوتا تھا میرے ماں باپ گاؤں سے آئے تھے پھر اس نے کہا تمہارے والدین سرفراز نے بے خیالی سے پوچھا پھر تم اپسٹ کیوں ہو باسٹرڈ کرنل نسرین نے یوں کہا جیسے گلے کی گندگی نکال رہی ہو کیوں سرفراز اچمبے سے بولا کرنل نے کیا کیا تمہاری اس سے رشتہ داری نہیں ہے یہ تم سے کس نے کہا میرا خیال ہے شاید تم نے ہی ذکر کیا تھا تم نے فرض کر لیا ہے میں نے تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم سوری میرا خیال تھا ہم ان لوگوں کے مزارے ہیں میرے ماں باپ گھر کے اندر بھی نہیں آ سکتے سرفراز نے اسے اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی وہ سرفراز کے ہاتھ آہستگی سے پرے کر کے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر کرسی پر بیٹھ گئی وہ منہ موڑ کر خلا میں دیکھ رہی تھی کالے شیشوں کے مقابل اس کی جلد کی پلاہٹ نمایاں ہو رہی تھی سرفراز اس کی جلد پہ ہمیشہ متعجب ہوتا تھا اس نے ایسی شفاف جلد کسی اور کی نہ دیکھی تھی نسرین کے بالوں کی ایک سیاہ لٹ اس کے گال پہ لٹکی تھی سرفراز کا جی بے اختیار چاہ رہا تھا کہ وہ اس مبتلا بدن کو اپنے بازوؤں میں سنبھال کر چھپا لے مگر اس پتھر کی سی شبی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا سرفراز کے دل میں جہاں گہری ہمدردی کا جذبہ ابھر رہا تھا وہاں اسے ایک عجیب سے تحفظ کا احساس بھی ہو چکا تھا جیسے میدان جنگ میں دشمن کی کمزوری کو بھانپ کر ہوتا ہے اس احساس سے اس کے دل کے چور کو کچھ صبر آ گیا تھا گویا اس لڑکی سے اب اسے کوئی خدشہ نہ رہا تھا جس نے اس تعلق کو کسی حد تک جائز بنا دیا تھا ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کھٹکتی ہوئی خرابی کو اس نے ایک نظر نسرین کے دل میں پلتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس سے اسے نسرین کے ساتھ ایک انوکھی یکجہتی کا احساس ہوا تھا جیسے کہ روحوں کی اس بدعنوانی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منظمت ہوں اب جبکہ اس کی یونٹ حیدرآباد جا رہی تھی تو جدائی کے خیال سے سرفراز کا دماغ جل رہا تھا اب تم اتنی دور چلے جاؤ گے نسرین نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا ہاں ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے چلا جاؤں اس سے بھی آگے نسرین نے کہا اس سے آگے تو کراچی ہے وہاں بھی ہماری عمل داری ہے سرفی کچھ دیر کے بعد نسرین نے کہا کیا ہے احتیاط سے رہنا نسرین نے پہلی بار اس کے بارے میں کسی قسم کی تشویش کا اظہار کیا تھا مگر اس کے لہجے میں تردد کی کوئی جھلک نہ تھی نسرین کی یہی خاصیت تھی جو سرفراز کی خواہش کو مستقل الاؤ کی حدت پہ رکھتی تھی کیا مطلب وہ گڑبڑ والے علاقے ہیں گڑبڑ والے علاقوں میں ہی تو ہماری ضرورت ہوتی ہے میرا مطلب ہے تم لوگوں کے اپنے اندر بھی گڑبڑ ہے احتیاط سے رہنا کیا بات کر رہی ہو میں نہیں سمجھا تمہارے دوست گرفتار کیے جا رہے ہیں سرفراز چونک اٹھا تمہیں کس نے بتایا بھول گئے ہو خود ہی تو بتایا تھا تم نے کیپٹن سلطان کا نام لیا تھا ہاں وہ سرفراز بولا سلطان میرا دوست نہیں ہے انڈیا میں ہمارا ساتھی تھا بس باقی لوگوں کو میں صرف دور سے جانتا ہوں میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے احتیاط کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں اور تم اپنے کنٹرول میں ہو نسرین آنکھیں چمکا کر بولی صرف یہی ایک نشانی تھی جس سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ شرارت پر آمادہ ہے ہاں میں مکمل کنٹرول میں ہوں یہ دیکھو تم بھی میرے کنٹرول میں ہو سرفی چھوڑو مجھے ہر موقع بے موقع ہاتھ چلانے لگتے ہو خود مجھے بھڑکاتی ہو اور پھر میرے ہاتھ پکڑتی ہو میں بھڑکاتی ہوں تمہیں بھڑکانے کے لیے کیا محنت کی ضرورت ہے ہر وقت بھڑکے رہتے ہو میں تو تمہیں احتیاط کی نصیحت کر رہی ہوں تو کیا میں محتاط نہیں ہوں جب بھی تم سے ملتا ہوں تو کیا احتیاط نہیں برتتا سرفی بڑے بے شرم ہو احتیاط برتنے میں بے شرمی کی کیا بات ہے ہاتھ پرے کرو تمہیں تو کسی بات کی تمیز ہی نہیں دیکھو پھر میں تمہیں سرفرازہ کہنا شروع کر دوں گی جیسے تمہاری بھابھی کہتی ہیں تمہیں کس نے بتایا ہے تم نے افسوس صد افسوس کیسی کیسی باتیں میں نے تمہیں بتا دی ہیں اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے اچھا چھوڑو ان باتوں کو کن باتوں کو سرفراز کے دل میں ایک ہُوک تھی کہ وہ دور جا رہا تھا اور نسرین اسے معمول کی بات تصور کر رہی تھی تمہیں پتہ ہے کہ میں اب تم سے مل نہیں سکوں گا کیوں پھر پی او ڈبلیو ہو جاؤ گے نہیں مگر روز روز تو نہیں آ سکتا اب کوئی روز روز آتے ہو ہفتے میں ایک بار تو آ جاتا ہوں وہاں سے کتنی دیر میں آیا کرو گے کچھ پتہ نہیں اٹ ڈپینڈس آن وٹ چھٹی جیب حالات تینوں چیزیں تمہارے اختیار سے باہر ہیں سرفراز نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تم میرے اختیار میں ہو نسرین نے نہایت دھیمی سی تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں گویا اس بات میں جواب دے رہی ہو اور اس بارے میں سنجیدہ بھی نہ ہو سرفراز کا لہجہ یک دم بدل گیا ایسے نہیں وہ بولا سچ سچ بتاؤ نسرین کی آنکھوں میں بھی گہرائی کی جھلک ابھر آئی تھی وہ چند لمحے تک خاموش بیٹھی ایک تار سرفراز کو دیکھتی رہی پھر بولی کون کس کے اختیار میں ہوتا ہے سرفی کیوں نہیں ہوتا سرفراز نے کہا سب کچھ اختیار میں ہوتا ہے صرف ارادے کی بات ہے کس کے ارادے کی میرے ارادے کی تمہارے کی یا کسی دوسرے کے ارادے کی کس دوسرے کی ہر ایک کے اوپر کسی دوسرے کا سایہ ہوتا ہے نان سینس سرفراز نے کہا یہ کتابی فلسفے ہیں آدمی خود اپنے ارادے کا مالک ہوتا ہے نسرین کے چہرے کا تاثر فوراً اپنی اصلی حالت پہ آ گیا وہ بے معلوم سے انداز میں ہنس کر خاموش ہو رہی سرفراز کے دل کی خلش نہ تھی وہ یہ دیکھنا اور سننا چاہتا تھا کہ نسرین اس کی جدائی کے خیال سے آزردہ خاطر تھی اور گو وہ نسرین کی خصلتوں سے واقف تھا تاہم اپنے تمام تر اندیشے کے خلاف امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے پر تیار نہ تھا جب تک وہ جہلم میں تھا اسے اس بات کی تسلی رہی تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی خواہش کے مرکز تک رسائی حاصل کر سکتا تھا مگر جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ چار چھ سو میل دور جا رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا خدشہ آخرکار سچ ثابت ہونے والا تھا کہ نسرین جس پہ کبھی اس کی مکمل عمل داری نہ رہی تھی اب اس کے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی اس کی بیتابی لہجہ بہ لہجہ بڑھتی گئی تم کیا کرو گی سرفراز نے پوچھا کیا مطلب کہ کیا کروں گی مجھے یاد کرو گی ہاں اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے ملتی رہو گی اور نہیں تو کیا تمہاری زندگی یوں ہی چلتی رہے گی ہاں ہاں نسرین زد چھو کر بولی اور کیا کرو گی نسرین اچانک منہ کھول کر ہنس دی تو میں یاد کرتے کرتے شہید ہو جاؤں گی مذاق مت کرو مذاق کون کر رہا ہے ایک بے وجہ غصہ سرفراز کے دماغ کو چڑھ رہا تھا نسین کی ہنسی ٹھٹھا بن کر اسے لگی تھی اس نے لپک کر نسرین کے کندھے دبوچ لیے اور اسے جھنجھوڑ ڈالا میرا مذاق مت اڑاؤ وہ چیخ کر بولا سرفراز کے طاقتور ہاتھوں کی گرفت میں نسرین ایک نازک پرندے کی طرح ٹھٹر کر رہ گئی سرفراز نے دوبارہ اسے جھنجھوڑا تو گردن پر اس کا سر یوں آگے پیچھے جھٹکے کھانے لگا جیسے کھلونے کا سر اپنے کلوں پر ہلتا ہے جھٹکوں کے درمیان نسرین کی حکلاتی ہوئی زبان سے الفاظ رک رک کر نکل رہے تھے سرفی سرفی میں میں میں مذاق نہیں کر رہی چھوڑ دو مجھے تم تم پاگل پاگل ہو گئے ہو سرفراز کے سر پر بھوت سوار تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا نسرین کی گال پہ مارا نسرین ٹھٹک کر بت کی مانند ساکت ہو گئی آنسو اچھل کر اس کی آنکھوں پہ چھا گئے جیسے چپت کی ضرب نے اس کے بدن سے کشید کیے ہوں دونوں سنانے کے عالم میں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے دفتن سرفراز کا غصہ کافور ہو گیا وہ ایک حضیمت خوردہ جانور کی من بازو لٹکائے نسرین کے سامنے کھڑا تھا پھر وہ اچانک گڑ گڑانے لگا مجھے معاف کر دو نسرین خدا جانتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا خدا کے لیے اس نے نسرین کو اپنے بازوؤں میں لینے کی کوشش کی نسرین ایسے اچھل کر دور ہٹ گئی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو سرفراز نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور اسے باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا اس کے بازو نسرین کی کمر کے گرد کسے تھے نسرین اپنا بدن اس سے جدا نہ کر سکی مگر اس نے اپنے ہاتھ سرفراز کی چھاتی پہ جما کر پورے زور سے اس کے چہرے کو پیچھے دھکیل دیا اسی کشمکش میں دونوں بستر پہ جا گرے سرفراز بستر سے کھسک کر گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھ گیا اپنے ہاتھوں میں نسرین کے ہاتھ تھامے وہ آنکھیں اٹھا کر بل بلانے لگا میں آپے سے باہر ہو گیا تھا میں نے تمہارا گناہ کیا ہے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو مجھ پر رحم کرو میری جان تمہارے ہاتھ میں ہے نسرین کا جسم لکڑی کی طرح اکڑا تھا اس کے زرد گال پہ سرفراز کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے اور اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے اس کی نظر سامنے ایک نقطے پر ٹھہری تھی نسرین کچھ منہ سے بولو مجھ سے بات کرو مجھے تم سے ایسی ایسی محبت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے پاس الفاظ نہیں I love you love you love you love you Nasreen کے ہاتھ برف کی طرح سر تھے کئی منٹ تک وہ سرفراز کی لجاجت بھری آواز سنتی رہی پھر اس نے نرمی سے اپنے ہاتھ سرفراز کے ہاتھوں سے الگ کیے اور دونوں ہاتھ سرفراز کے سر پر رکھ کر اسے اپنی گود میں چھپا لیا وہ اسی انداز میں بیٹھے تھے کہ جمال نے ہولے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے نسرین نے اپنے کپڑوں پہ ہاتھ پھیر کر انہیں سیدھا کیا اور بستر سے ہٹ کر سوفے پر جا بیٹھی سرفراز نے ہاتھ سے اپنے بال بٹھائے جیب سے رومال نکال کر چہرہ خوش کیا اور جا کر دروازہ کھول دیا ام سوری جمال نے کمرے میں داخل ہو کر کہا میں ریکٹ لینے آیا ہوں ہم تو بیٹھے باتیں کر رہے تھے سرفراز نے کہا آؤ بیٹھو زلفی سے ایک سیٹ کی شرط لگی ہے جمال کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا کتنے کی سو روپے کی بس پیسوں کی بات نہیں ذرا اس کی ہوا نکالنی ہے جب سے اس نے مارکر کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے کچھ دیر تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے نسرین اپنے گال پہ ہاتھ رکھے کوہنی گھٹنے پہ ٹکائے خاموش بیٹھی رہی پھر جمال اٹھ کر اپنا ٹینس کا کٹ اکٹھا کرنے لگا سرفراز نے اجازت چاہی یار گاڑی تو منگوا دو سرفراز نے کہا باہر کھڑی ہے جمال نے دروازے سے سر نکال کر ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ کیپٹن صاحب کو ڈراپ کر آئے سرفراز ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھا اور نسرین پچھلی سیٹ پہ تھی سارا راستہ خاموشی میں طے ہوا سرفراز کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے جب نسرین کے یونیورسٹی گیٹ پر جیپ رکی تو سرفراز نے نیچے اتر کر اپنی سیٹ اٹھا دی نسرین جھک کر باہر نکلی تو اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اس کے لبوں پہ بے معلوم سی مسکراہٹ تھی اس کی رنگت میں سرخی کی جھلک تھی اور گال کے نشان مان پڑ گئے تھے میکان کی طور پر اس نے ہاتھ اٹھا کر اکسار کو چھوا فون کرنا وہ سرگوشی میں بولی اور مڑ کر گیٹ کے اندر چلی گئی کچھ دور جا کر جیپ ایک چوراہے پر گاڑیوں کے بے ہنگم جمگٹے میں پھنس گئی بائی سائیکل سے لے کر ٹرک تک ہر نو کی سواری ایک دوسرے کا راستہ روکے کھڑی تھی چراہے میں دو تین سپاہی اور ایک سارجنٹ بازو لہراتے سیٹیاں بجاتے ہوئے دوڑ بھاگ کر رہے تھے ٹریفک کا افریت ہر طرف پنکار رہا تھا معلوم ہوتا تھا یہ گانٹ کبھی نہ کھلے گی سرفراز اکتایا بیٹھا ڈیش بورڈ پر بے تابی سے انگلیاں بجا رہا تھا کہ ایک سپاہی نے جیپ کے دروازے پر ہاتھ مارا سرفراز نے دروازہ کھولا پہچاننے میں اسے ایک دو سیکنڈ لگے پھر وہ ہنس کر بولا اوئے عباس عباس اس کے سامنے کھڑا دانت نکال کر ہنس رہا تھا غیر ارادی طور پر سرفراز کی نظر اس کی رانوں کے بیچ میں گئی جہاں اس کی خاکی پتلون کے اندر ایک بکچا سا بنا ہوا تھا تو ادھر کیا کر رہا ہے عباس دیکھ لو سڑکوں کے سردار بنے ہوئے ہیں آؤ کوئی چاہ پانی ہو جائے چھوڑ یار بس تو ادھر سے ہمیں نکال میں جلدی میں ہوں عباس نے ایک نظر سرفراز کے باوردی ڈرائیور کو دیکھا اور اس کا سینہ فخر سے پھول کر چوڑا ہو گیا اس نے زور و شور سے تین چار بار سیٹی بجائی سارجنٹ نے ادھر دیکھا تو عباس نے ہاتھ کے تیز تیز اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا کیا بات ہے سارجنٹ نے قریب آ کر پوچھا یہ کرنل صاحب ہیں عباس نے سرفراز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا سارجنٹ نے شبے کی نظروں سے سرفراز کو دیکھا جو سادہ کپڑوں میں تھا عباس نے سارجنٹ کی نظریں دیکھ کر باوردی ڈرائیور کی جانب اشارہ کیا اور فوجی جیپ پر ہاتھ مار کر بولا کرنل صاحب میرے بھائی ہیں سرفراز سارجنٹ کو دیکھ کر مسکرایا سارجنٹ کے چہرے پہ ٹریفک کی بد نظمی کی ہر آسانی پھیلی تھی عباس اور سارجنٹ نے مل کر سیٹیاں بجانی اور بازو لمبے کر کے چاروں طرف اشارے کرنے شروع کر دیے عباس ارد گرد کی گاڑیوں پر ہاتھ مار مار کر چیخ رہا تھا کرنت صاحب کی جیپ کو نکلنے دو رستہ چھوڑو فوجی ڈیوٹی ہے جلدی کا معاملہ ہے ادھر موڑو بس اب رک جاؤ بس بس بس بس آس پاس اب پورا موڑو پورا پورا پورا پورا چلو نکل جاؤ عباس دوسری گاڑی کو نکال کر سرفراز کے ڈرائیور سے مخاطب ہوا آؤ ڈرائیور صاحب میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ چودھری صاحب آپ کدھر گھس کر جا رہے ہیں ساری سڑک بند کر دی ہے کچھ خیال کرو ایک گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں بھائی نہ آگے رستہ ہے نہ پیچھے آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے حوصلہ کر چودھری غصے کا مقام نہیں کرنل صاحب کو جلدی ہے تو ہم کیا آلو چھولے بیچنے آئے ہیں ہم بھی ایمرجنسی میں جا رہے ہیں ملٹری آفیسر سے اوپر کوئی ایمرجنسی نہیں عباس روب سے بولا چلو نکلو چلان کروانا ہے گاڑیوں پہ ہاتھ مارتا سائیکل سواروں کو دھکیلتا چیختا چلاتا اور سیٹیاں بجاتا ہوا عباس آگے پیچھے بھاگتا رہا سرفراز ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے عباس کی کاروائی کو دیکھ رہا تھا چند منٹ میں رستہ صاف ہو گیا سرفراز کا ڈرائیور نکلنے لگا تو عباس بھاگ کر برابر آ گیا ڈرائیور نے جیپ کی رفتار کم کر دی عباس جیپ کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا پتلون کے آسن میں اس کا بکچا گتھل متھل کر رہا تھا سرفراز نے دیکھا عباس خاموشی سے ہنس رہا تھا اور انگلی سے اپنے شانے کی جانب اشارہ کر رہا تھا اس کے کندھے پر ایک سرخ فیتی لگی تھی سرفراز ہنس پڑا ہاں وہ بولا مبارک ہو مجھے چاچے سے خبر مل گئی تھی گھر گئے تھے پچھلے جمعے کو گیا تھا سب ٹھیک ٹھاک تھے سب ٹھیک تھے سنا تھا تیری تبدیلی بھی ہو گئی ہاں بارڈر پر عباس نے کہا آرڈر آ گئے چلو تیری مرضی کی جگہ مل گئی ہے پھر چاہ پانی نہ ہو جائے نہیں میں جلدی میں چاہ رہا ہوں تو اپنا کام کر پکی بات ہے ہاں ہاں سرفراز نے ڈرائیور کو اشارہ کیا ڈرائیور جیپ بگا کر لے گیا عباس وہاں کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا سرفراز سیٹ پہ دراز لبوں سے ہلکی ہلکی سیٹی بجانے لگا نسرین کے الوداعی انداز اور عباس کے ساتھ اچانک ملاقات سے اس کی طبیعت کچھ کھل گئی تھی جمیلہ کی شادی شروع تھی چاچے احمد کے گھر کے صحن کی ایک دیوار مدت ہوئی درمیان سے ٹوٹ چکی تھی اس کا گھر چک بیاسی کے ایک سرے پر واقع تھا اور دیوار سے ملحقہ ایک کھلا میدان تھا جس کے مالکانہ حقوق کا پچھلے اٹھائیس برس میں فیصلہ نہ ہو سکا تھا اس ساٹھ ستر مرلے کتا زمین کے لیے تین دعوے داروں راٹھوروں قریشیوں اور ڈوگروں کے درمیان مقدمے بازی چل رہی تھی جو اب دوسری تیسری نسل تک آ پہنچی تھی چنانچہ اس میدان کی نہ حد بندی ہو سکی تھی نہ ہی اس پہ کوئی عمارت تعمیر ہوئی تھی صرف اس کے کناروں پہ غلازت کے ڈھیر لگے تھے یہ دیسی کھاد کے ذخیرے تھے جو گلے سڑے پتوں اور انسانی و حیوانی فضلات کا مرکب تھے سفیدہ زمین کے برعکس ان کھادوں کی ملکیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ تھا سب جانتے تھے کہ یہ روڑی کی ڈیڑی رحمان بھٹی کی تھی اور وہ علی راٹھور کی اور تیسری فلاں کی تھی اور مالک کے سوا اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہ کرتا تھا مالکان مقرر موسموں میں اپنے اپنے حصوں سے کھاد اٹھا کر فصلوں میں بکھیرتے رہتے تھے گو یہ ذخیرے گندگی اور بدبو کے ڈھیر تھے مگر ماحول کھلا ہونے کی وجہ سے گرد و پیش کے گھروں کے لیے ناقابل برداشت حد تک تکلیف کا باعث نہ بنتے تھے چاچے احمد کے صحن کی مسمار شدہ دیوار کے رستے گاؤں کی کچی سڑک تک جانے میں صرف چند قدم کی سہولت ہوتی تھی پھر بھی گھر کے سب لوگ عموماً اسی راستے سے آمد و رفت رکھتے تھے تاکہ انہیں گلی میں دوسری طرف جانے کی ضرورت پیش نہ آئے جس صورت میں وہ پھر گھر کا اصل دروازہ استعمال کرتے تھے بارات کے بیٹھنے کے لیے چاچا احمد اسی میدان میں زمین پر دریاں بچھانے کا انتظام کر کے اپنے تئیں مطمئن ہو بیٹھا تھا اعجاز نے گندگی کو دیکھ کر ناک منہ چڑھایا مگر چپ رہا سرفراز کو شادی میں شریک ہونے کے لیے چھٹی نہ مل سکی تھی عباس چھٹی لے کر پہنچا تو اس نے سارے کام رکوا دیے نور پور سے دریاں ریڑوں پر لت کر آئیں تو عباس نے انہیں صحن میں اتروا دیا ریڑوں کو اس نے کرسیاں لانے کے لیے واپس بھیج دیا گول گول لپٹی ہوئی دریا دن بھر صحن میں پڑی رہیں دسترخانوں کے بندھے ہوئے گٹھے ان کے اوپر رکھے گئے تھے تاکہ مٹی سے خراب نہ ہو شام کے وقت جب چاچا ایک بچڑی حلال کرنے کے لیے خرید کر لایا تو عباس نے اس کا سامنا کیا ابا تجھے یہ ڈھیریاں نہیں دکھائی دیں ادھر ہی تو پڑی ہوتی ہیں تو نے پہلے نہیں دیکھی مخول کی بات نہیں ابا ان کے سامنے بٹھا کر کھانا کھلاؤ گے وہ روڑی ہی ہے کوئی زہر تو نہیں ابا گند ہے گند یہ زہر ہوتا ہے ہوا چل گئی توڑ کر منہ میں آئے گا چھوٹا موٹا تل تن کا کچھ نہیں کہتا اپنی بیری کے نیچے والی روڑی یاد ہے ہاں وہاں سے بیر چن چن کے کھایا کرتا تھا کہ نہیں تیری جان کو تو کوئی روگ نہیں لگا ابا تو کس زمانے کی بات کرتا ہے چل چھوڑ میں اس کا انتظام کرتا ہوں کرسیوں کے لیے میں نے ریڑے بھیج دیے ہیں کیوں سرورے کے چوتڑوں کو دریاں چپتی ہیں ابا ابا تو سمجھتا کیوں نہیں سرورے کی بات نہیں ہے کتی عہدے دار ہیں اس کے تعلق والے لوگ آئیں گے سرکاری ملازمین وغیرہ تیرے ایرا وغیرہ کے لیے ایک طرف پلنگ رکھ دیں گے اوپر کھیس بچا دیں گے وہ بھی رکھوا لیں گے کرسیاں ضروری ہیں عباس نے کہا کرسیوں کے لیے میزیں کدھر سے آئیں گی وہ بھی آ رہی ہیں میں پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں عباس نے گندگی کی جانب اشارہ کر کے کہا شہر میں پہنچ کر سب اب باؤ ہو گئے ہیں چاچا بڑبڑایا عباس نے حسن اور حسین کو روڑی کے مالکان کے پیچھے دوڑایا پولیس کا ملازم ہونے کے واسطے سے گاؤں کے اندر عباس کی ایک حیثیت تھی کچھ ہی دیر میں تین چار آدمی اکٹھے ہو کر آ گئے چودھری باس مدعا سن کر ایک بولا ہمارے کان میں حرف پڑ جاتا تو ایک پہر میں صفایا کر دیتے چودھری ایم اے نے ایک بول منہ سے نہیں نکالا یہ کوئی بات ہے ہمارے گاؤں کی بیٹی کا بیاہ ہے ہماری عزت ہے ٹھیک ہے عباس نے کہا ابھی وقت نہیں گیا ایک دن بیچ میں ہے کل اٹھا دو جگہ برات کے بیٹھنے کے لائق ہو جائے روڑی کے مالکان جن کا خیال تھا کہ معاملہ ٹل جائے گا اپنی سادگی میں بات کر کے پھنس گئے تھے چاروں کے چاروں کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے ڈھیروں کو یوں ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی دفعہ نظر آ رہی ہو پھر ایک نے دوسرے سے کہا کدھر کو لے جائیں بلو رائی نے ابھی چارہ کاٹا ہے عباس نے کہا اس کے کھیت میں لگا دو ہاں جی ہاں جی بلو رائی جو پاس ہی کھڑا تھا سر ہلا کر بولا میں حاضر ہوں تو تو حاضر ہوگا بلو علی راٹھور خشمگین نظروں سے دیکھ کر بولا ادھر سے اٹھاتے اٹھاتے آدھی روڑی تیری زمین میں رہ جائے گی تو حاضر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اتنا ہی دیانت والا ہے تو جو روڑی تیرے کھیت میں رہ جائے اس کی قیمت چکا لے غریب آدمی ہوں چودھری علی کل آدھے قلعے کی میری پیلی ہے میں کہاں سے قیمت ادا کر سکتا ہوں تالاب کے کنارے ڈال دو عباس نے کہا سارے گاؤں کی بھینسیں ادھر نہاتی ہیں آتے جاتے منہ مار مار کے صفایا کر دیں گی تو کیا سارا دن ادھر کوے چڑیاں منہ نہیں مارتے خدا کا نام لے چودھری باز بھینس میں اور چڑی میں فرق تو دیکھ اوئے باسے چاچا احمد دور سے پکارا دفع کر ان کمیوں کو میں برود مار کر ان کی ڈھیریاں اڑا دوں گا دیکھوں گا کیا کرتے ہیں ابا تو چپ کر عباس نے کہا مجھے انتظام کرنے دے چودھری ایمو غصہ نہ کر رحمان بھٹی بولا تیری بیٹی نہیں ہماری بیٹی کا بیاہ ہے ہم تو بات چیت کے ذریعے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں تیری بات چیت کا مجھے علم نہیں میں نے رستہ بتا دیا ہے چاچا بدمزاجی سے بولا تالاب دوسری طرف ہے ولی ڈوگر نے ایک دشواری کی نشان نہیں کر دی ہاتھوں پیروں کی بات ہی ہے نا عباس نے جواب دیا کچھ بندے میں دیتا ہوں باقی کہ تم لے آؤ مل جل کر زمین صاف کر دیں گے کچھ رڑے مل جائیں تو کام جلدی ہو جائے ریڑوں والے روڑی کو قریب نہیں آنے دیتے بلو ہرائی بولا دگنے پیسے دو پھر بھی ہم ہی نہیں بھریں گے عیسائیوں کا ریڑا بھی ہے ان سے لے آؤ عباس نے کہا پیسے میں دوں گا اگلے روز بیس پچیس آدمیوں نے اور بچوں نے مل کر ٹوکریاں ہاتھ والی ریڑیوں اور عیسائیوں کے ریڑے کی مدد سے میدان کی ایسی شکل نکالی کہ جیسے وہاں گندگی کا کبھی نشان بھی نہ تھا پھر بیلچوں والے دو چار آدمی لے کر عباس میدان کی اونچ نیچ کو ہموار کروانے لگ گیا پلین کر دو بالکل پلین ہو جائے جیسے سڑک ہوتی ہے جب میدان ہموار ہو چکا تو آسمان صاف دیکھ کر دریاں بچھا دی گئیں دریوں کے اوپر کرسیاں اوندھی کر کے رکھ دی گئیں تاکہ گاؤں کے بچے ان پر کود کود کر خراب نہ کریں سہن کی دریوں پر بارات کی عورتوں کا انتظام تھا دریوں کے علاوہ چند پھولدار باری باری پایوں والی پائیاں بچھائی گئی تھیں جو معتبر عورتوں کی نشست کے لیے مقرر کی گئی تھیں کچھ خاص مہمانوں کے توام کی خاطر عباس نے دو بکرے مزید منگوائے تھے جن کی چاچے احمد نے مخالفت کی تھی مگر عباس کے آگے اس کی ایک نہ چلی تھی نماز مغرب سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بارات آ پہنچی ان کے بیٹھنے کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے عباس کے دوستوں میں تین سپاہی ایک موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آئے ان کے علاوہ ایک چھوٹا تھانے دار شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا وہ اپنے تعلق والے کسی آدمی سے کار اور ڈرائیور مستار لے کر آیا تھا جو گاؤں سے نکلنے والی کچی سڑک پر کھڑی تھی ادھر بارات کے ساتھ محکمہ انہار کا ایس ڈی او اپنی چھوٹی سی فیسٹ کار میں آیا تھا جس میں اس کے ساتھ دولہا سوار تھا اور پچھلی سیٹ پر دولے کی ماں اور بہنیں ہنس کر بیٹھی تھیں اس گاؤں میں یہ پہلا بیاہ تھا جس میں تین کاریں شامل ہوئی تھیں اور بارات کے ساتھ بینڈ باجے والوں کا دستہ آیا تھا سرور راٹھور کا گاؤں تین کوس کے فاصلے پر پکی سڑک کے کنارے واقع تھا وہاں سے بینڈ والے تانگوں پہ گاؤں کے چودھری اپنے گھوڑوں پہ اور عام مدعین بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر اور کئی پیدل چل کر آئے تھے ان کے بیچ دلہے کا سرخ پھوم والا سجا سجایا گھوڑا بے سوار آیا جس کی باغ ایک کمی کمی تھامے ہوئے تھا وہی سر پہ ایک ٹوکرا اٹھائے ہوئے تھا جس میں تازہ پھولوں کا سہرا رکھا تھا سب کو ہدایت تھی کہ وہ بیاسی کو جانے والی کچی سڑک کے کنارے پر بورڈ درخت کے نیچے جمع ہوں اور اس وقت تک ٹھہریں جب تک کہ بارات مکمل نہ ہو جائے لوگ آ آ کر دلہے کی آمد کے انتظار میں وہاں بیٹھتے گئے باجے والے اپنے اپنے ساز کے کل پرزے کستے ہوئے بیچ بیچ میں کوئی اکلوتی تان بلند کرتے رہے ادھر بیاسی کے میزبانوں کو علم ہو چکا تھا کہ بارات پکی سڑک پہ جمع ہو رہی ہے کبھی کوئی نائی کا لڑکا یا میراسی وہاں تک جاتا اور انہیں دیکھ کر آتا آ گئے ہیں واپس آ کر وہ کہتا سب منہ اٹھا کر دیکھنے لگتے چھ سات برس سے لے کر دس بارہ برس تک کے لڑکے بھاگتے ہوئے جاتے اور لوٹ کر اطلاع دیتے کہ آ گئے ہیں اور پھر اسی طرف کو بھاگے جاتے پکی سڑک پر بورڈ کے نیچے جب سب باراتی آ چکے تو آخر میں ایس ڈی او کی کار پہنچی جس میں دلہا اکرم راٹھور شادی کے کپڑے پہنے ننگے سر بیٹھا تھا کار کے پیچھے پیچھے اکرم کا باپ سرور راٹھور اپنے سفید گھوڑے پہ نو سالہ نواسے کو اپنے پیچھے بٹھائے آ پہنچا اکرم کار سے اتر آیا ٹوکرے میں سہرے والی پگڑی اٹھا کر اس کے سر پہ جمائی اور نو عمر بھانجے کا ہاتھ جو خود بھی چھوٹا سا دلہا بنا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں پکڑایا گیا باجے والوں نے اپنے ساز زور و شور سے بجانے شروع کیے اور یوں فضا کے اس ارتعاش سے بارات کی آمد کا باقاعدہ اعلان ہوا میزبانوں میں اضطراب کی ایک کیفیت تھی انتظامات مکمل تھے مگر ہر کوئی کسی خاص کام کے بغیر آگے پیچھے دوڑنے بھاگنے میں لگا ہوا تھا ادھر بارات پکی سڑک سے اتر آئی اور بینڈ باجے کی معیشت میں کچی سڑک پہ آہستہ آہستہ گاؤں کی جانب بڑھ رہی تھی دو ڈھائی سو گز کا یہ فاصلہ انہوں نے رک رک کر کوئی آدھ گھنٹے میں طے کیا ان کے استقبال کے لیے اعجاز اور تھانے دار مجیب اللہ کے علاوہ گاؤں کے پانچ سات معزز لوگ موجود تھے چاچا احمد اور عباس دور دور ہی چل پھر رہے تھے بارات کو درجہ بدرجہ کرسیوں پلنگوں اور دریوں پر بٹھا دیا گیا بیٹھتے ہی دودھ کی کچی لسی سے بھرے گلاس ان کی توازہ کے لیے پیش کیے گئے میٹھی لسی کے گلاس چڑھاتے چڑھاتے مردوں کی بارات پہ نسبتاً خاموشی چھا گئی مگر صحن میں عورتوں کی ہلچل مچی تھی ڈھولکی جو گزشتہ تین چار دن سے وقتاً فوقتاً بجائی جا رہی تھی اب مسلسل بچ رہی تھی میں راستوں کے ساتھ مل کر گاؤں بھر کی لڑکیاں رخصتی کے گیت گا رہی تھیں بارات کے ہمراہ آنے والی عورتیں بھی ایک ڈھولکی لے کر آئی تھیں لڑکے اور لڑکی والی ڈھولکیوں کا مقابلہ جاری تھا ہر دو فریق ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں تھے عورتیں چیخ چیخ کر باتیں کر رہی تھیں باہر باجے والوں نے یکے بعد دیگرے تین چار گانوں کی دھنیں بجائیں اور اپنے کمال کے عروج پر پہنچنے کے بعد رک گئے پسینہ ان کے چہروں سے بہ بہ کر گردنوں کے راستے ان کے سفید کوٹوں کی کالروں میں جذب ہوتا جا رہا تھا باجے اور توتیاں ایک طرف رکھ کر انہوں نے اپنے لمبے لمبے میلے رومالوں سے پسینہ خشک کیا اور دریوں پہ بیٹھ کر لسی کے گلاسوں سے پیاس بجھانے لگے بینڈ کی جانب سے خاموشی ہوتے ہی بھانڈوں کی ٹولیاں آ گئیں جنہوں نے اپنا تماشا شروع کر دیا انہوں نے لڑکے والوں کی قوم برادری اور عادات و اتوار کے بارے میں ایسے ایسے لطیفے سنائے اور بھپتیاں کسیں کہ عام حالات میں واجب القتل قرار پاتے مگر اس موقع پر بارات والوں نے ہنستے ہنستے دلہا اور اس کے باپ کے سر سے وار وار کر نوٹوں کی ویلیں بھانڈوں کو دیں بھانڈوں کی دو ٹولیاں تھیں ایک چپ ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی آخر جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی ہو چکی تو بھانڈوں کو پکڑ کر نکال باہر کیا وہ کھانے کی امید میں مہمانوں سے ہٹ کر زمین پر بیٹھے رہے اب بارات کے آگے میزوں اور دریوں پہ دسترخوان بچھائے جانے لگے اسی دوران میں مغرب کی اذان ہو گئی چند بزرگ اور کچھ نماز روزے کے پابند نوجوان اجازت لے کر مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے گھر کے اندر ڈھولکی اور عورتوں کی چیخوں پکار اسی طرح قائم تھی کچھ دیر کے بعد نمازی مسجد سے لوٹ آئے نکاح تین ماہ پہلے بات پکی ہونے کے ساتھ ہی خاموشی سے ہو چکا تھا اب صرف کھانا کھانے کی دیر تھی اور دلہن کی رخصتی کا مرحلہ تھا دسترخوان لگ گئے تھے دیگیں دم پر لگائی جا چکی تھیں پاس ہی تنور لگا تھا جہاں سے گرم گرم روٹیاں نکال کر بڑے بڑے چھابڑوں میں ڈھیر کی جا رہی تھی مگر کھانا شروع نہ ہو رہا تھا اصل میں ملک جہانگیر کا انتظار ہو رہا تھا وہ چند روز پیشتر اعجاز کو ایک دکھ بھرا پیغام بھیج چکا تھا ملک صاحب نے کہا ہے منشی نے آ کر بتایا تھا بیٹی کی رخصتی میری موجودگی کے بغیر نہ ہو جیسے بھی ہو سکا میں آؤں گا ہو سکتا ہے یہ آخری شادی ہو جس میں میں شمولیت کروں انتظار کرتے ہوئے دس پندرہ منٹ گزر گئے تو سب کو یہ بات بتا دی گئی باراتیوں میں جو بے صبری کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کچھ دیر کے لیے رک گئے لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا اور پیٹ کو سہارا دینے کے لیے مزید لسی مانگ کر پینا شروع کر دی اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ایک گاڑی کی بتیوں کی روشنی کچی سڑک پہ آتی ہوئی دکھائی دی پنڈال سے کچھ فاصلے پر آ کر جیپ رک گئی چاچا احمد ایک طرف سے نمودار ہو کر آہستہ آہستہ گاڑی کی جانب بڑھا اعجاز اس سے پہلے جیپ تک پہنچ گیا جہانگیر کو سہارا دے کر جیپ سے باہر نکالا گیا زمین پہ پاؤں دھر کر وہ ایک موٹی سی چھڑی کی مدد سے ڈگمگاتا ہوا کھڑا ہوا ساتھ ہی اس کے دو نوکر دائیں اور بائیں بازو سے پکڑ کر چلاتے ہوئے اسے آگے لے کر آئے سہاروں کے باوجود وہ قدم قدم چونٹی کی چال چل رہا تھا عالمگیر اعجاز اور چاچا احمد اس کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے آدھے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ادھر آؤ ملک صاحب یہاں تشریف رکھو درمیان والے آدمیوں نے اپنی کرسیاں پیش کیں بیٹھو بیٹھو جی اعجاز ان سے بولا اور کرسیاں آ جاتی ہیں آرام کرسیاں لے کر آ اندر سے مگر ان آدمیوں نے اسرار کر کے جہانگیر اور عالمگیر کو اپنی کرسیوں پہ بٹھا لیا اور خود سامنے کھڑے حال احوال پوچھنے لگے جہانگیر خاموشی سے سر ہلا کر جواب دیتا رہا پھر اس نے سر ہلا کر چاچے احمد سے پوچھا سب کام ٹھیک ہو گیا اللہ کے فضل سے چاچے احمد نے جواب دیا جہانگیر نے پہلی بار منہ کھول کر بات کی تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ تو وہ پہلے ہی تھا اور اب اسے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہاتھ لگانے سے ہی مسمار ہو جائے گا پھر بھی اعجاز کو خیال نہ تھا کہ اس کی آواز جو اس کی شخصیت کا اہم جز تھی اتنی ناتواں ہو چکی ہوگی کہ مشکل سے کانوں تک پہنچے گی اللہ رکھا جہانگیر نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر کہا اور خاموش ہو گیا دیگوں کے ڈھکنے اٹھے اور فضا میں بکھری ہوئی کھانے کی دھیمی دھیمی خوشبو تیزی سے چاروں طرف پھیل گئی دیگی لوہے سے کفگیر ٹکرانے کی مخصوص آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں پلیٹوں کے چھوٹے چھوٹے مینار دسترخانوں کے کناروں پر لا کر رکھ دیے گئے چند منٹ کے اندر کھانے کی بڑی بڑی تشتریاں مہمانوں کے آگے پہنچ گئیں باراتی جن کی اشتہا عروج پر تھی کھانے پر پل پڑے عشاء کی اذان ہوئی مگر نماز کے لیے پوری رات پڑی تھی صرف اعجاز نے ایک بچے کو امام صاحب کی جانب پیغام دے کر دوڑایا کہ نماز سے فارغ ہوتے ہی تام میں شرکت کے واسطے تشریف لے آئیں صحن میں عورتوں کا شور اسی طرح جاری تھا آٹھ دس نوجوان لڑکوں نے بسمار شدہ دیوار تک کتار بنا کر کھانے کی تشتریاں اندر پہنچانے پر اپنے آپ کو معمور کر لیا تھا دیوار کے دوسری طرف اسی طرح نوجوان لڑکیوں کی ایک کتار بنی تھی جو پلیٹیں اور تشتریاں پکڑ پکڑ کر صحن میں مہمان عورتوں کے آگے رکھتی جا رہی تھیں مردوں عورتوں اور بچوں کے ہجوم میں معلوم ہوتا تھا کہ صرف یہی دو ٹولیاں ہیں جنہیں نہ بھوک محسوس ہو رہی تھی نہ کھانے کی فکر تھی لڑکوں نے خوب استری کی ہوئی سفید شلوار قمیض کے سوٹ اور کئی ایک نے بوسکی کی قمیض پہن رکھی تھی انہوں نے سر میں تیل ڈال کر کنگھی سے بال جمائے ہوئے تھے اور چند ایک نے گلے میں پھولوں کے ہلکے ہار پہنے ہوئے تھے لڑکیاں رنگ برنگ ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھیں جو گیس لیمپوں کی روشنی میں چمک رہے تھے برتنوں کی کھنک کے ساتھ چوڑیوں کی کھنکار اور نوجوان شرمیلی ہنسی کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں لڑکوں اور لڑکیوں کی آنکھوں میں چاہت کی چمک تھی عالمگیر جو ان لڑکوں لڑکیوں سے چند سال بڑی عمر کا تھا لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ سے کنکھیوں سے ان کی جانب نکاہیں پھینک رہا تھا مگر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوا جہانگیر لک میں منہ میں ڈالتا ہوا ٹکٹکی باندھے ان نوجوانوں کو دیکھتا جا رہا تھا اگر کوئی آس پاس سے جہانگیر کے ساتھ مخاطب ہو کر بات کرنے کی کوشش کرتا تو عالمگیر اس کے بازو پہ نرمی سے ہاتھ رکھ کر سرگوشی میں کہتا کہ ملک صاحب کو باتیں کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے جسے سن کر مخاطب کرنے والا پیچھے ہٹ جاتا یا عالمگیر سے بات شروع کر دیتا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب کھانے کی رسد ختم کر کے ٹوٹی ہوئی دیوار کے آر پار کھڑے باہم باتیں کرنے کی حد تک پہنچ چکے تھے اچانک کسی بات پہ لڑکوں کے گول سے بلند کہکہوں کی آواز اٹھی اور لڑکیوں کی طرف سے چیک نما ہنسی پیدا ہوئی پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب ثانیتاً ان کی جانب متوجہ ہو گئے اوئے مسکریاں بند کرو اعجاز نے دور سے آواز دی چلو ادھر چل کر بیٹھو وہ ہاتھ سے ہانکنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا چلو چلو چلو لڑکیاں سر نیچے کر کے دیوار کے پیچھے چھپ گئی لڑکے منہ موڑ کر آہستہ آہستہ چند قدم پیچھے کو چلے جیسے ہی انہوں نے اعجاز کی توجہ دوسری طرف مبزول ہوتے دیکھی پلٹے اور وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں پرلی طرف لڑکیاں اپنے مورچے پر قائم تھیں جہانگیر اپنے آگے رکھا بکرے کے گوشت کا سالن اور روٹی کھاتے کھاتے برابر اس سارے تماشے کو دیکھ رہا تھا پھر اعجاز نے ایک عجیب منظر دیکھا جہانگیر کی کرسی کے عقب میں گاؤں کے دس بارہ کتے اور پانچ چھ بلیاں جمع تھیں اعجاز کو ان کی موجودگی کا علم اس وقت ہوا جب ایک بار کتے بلیوں پر حملہ آور ہوئے اور دونوں نے مل کر آسمان سر پہ اٹھا لیا جہانگیر روٹی کا نوالا توڑتا اور اسے شوربے میں بھگو کر منہ میں رکھ لیتا مگر اس کے جبڑے روٹی کو چبانے کے لیے متحرک نہ ہوتے اس کی بجائے یوں دکھائی دیتا کہ وہ اس والے کو چوس رہا ہے ایک دو منٹ کے بعد وہ روٹی کے ٹکڑے کو اصلی حالت میں منہ سے اگلتا اور انگلیوں میں پکڑ کر عقب کی جانب اچھال دیتا کتے اس پہ جھپٹ پڑتے اس طرح وہ گوشت کی ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھتا کچھ دیر تک اسے چوستا رہتا پھر نکال کر پیچھے پھینک دیتا کتوں کو کسی نہ کسی طور علم ہو جاتا کہ ہوا میں اچھلا ہوا ٹکڑا روٹی کا ہے یا گوشت کا اور گوشت کی بوٹی پر وہ واضح تندی سے حملہ آور ہوتے اس کاروائی کے دوران جہانگیر نہ روٹی کو دیکھتا نہ میز پر رکھی ہوئی گوشت کی پلیٹ کو اور نہ ہی وہ اپنے پیچھے کتوں بلیوں پر نظر ڈالتا بلکہ اندھوں کی مانند ہاتھ سے ٹٹول کر روٹی توڑتا اور بوٹی اٹھاتا منہ میں چوس کر اسے پیٹھ کے پیچھے گرا دیتا یوں وہ برابر اپنے سامنے لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے جو اب کاغذ کے چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے اس عمل کو مکمل کرتا اور اسے دہرائے جاتا اس شخص کو جس نے انتہائی وزاداری سے اپنی زندگی گزاری تھی اب اس بات کا ذرا برابر خیال نہ رہا تھا کہ لوگ اس کی ٹکٹکی کو نامناسب خیال کر رہے ہوں گے اس کی نظروں میں لپک اور لچک لالچ اور لجاجت زندگی اور موت کا ایک ایسا ملا جلا تاثر تھا جو اعجاز کے تصور پہ سبت ہوئے بغیر نہ رہ سکا وہ مسہور ہو کر جہانگیر کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک باراتی نے آ کر اعجاز سے بات شروع کر دی اور یوں اس کی توجہ جہانگیر سے ہٹی جب جہانگیر ختم کر چکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے برتن اٹھانے کو کہا ایک آدمی لوٹا صابن دانی تولیا اور چلمچی لے کر آیا ہاتھ دھو کر جہانگیر نے عالمگیر سے اعجاز کو بلانے کے لیے کہا عالمگیر نے ایک نوکر کو بھیجا اعجاز گھر کے صحن سے نکل کر آیا جہانگیر کے پاس آ کر وہ اس کی بات سننے کو جھکا تو ایک آدمی نے کرسی لا کر اعجاز کے پیچھے رکھ دی جہانگیر نے جیب سے نقدی کے دو تین بڑے نوٹ نکالے اور اعجاز کی جانب بڑھا دیے احمد خان تو الٹے دماغ کا آدمی ہے کبھی گرم کبھی سرد یہ لو بیٹی کو جا کر دے دو احمد خان تو الٹے دماغ کا آدمی ہے کبھی گرم کبھی سرد یہ لو بیٹی کو جا کر دے دو اس کی کیا ضرورت ہے بھائی جہانگیر آپ بیماری میں اٹھ کر آ گئے ہیں ہماری عزت دگنی ہو گئی ہے بس اسی سے ہماری بیٹی کا بیاہ رچ گیا ہے ہوں ہوں جہانگیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے نوٹ اعجاز کی جیب میں ٹھونس دیے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے بیٹی کے ہاتھ میں جا کر پکڑاؤ یہ اس کا حق ہے سمجھ گئے پھر اس نے دو نوٹ عالمگیر کے ہاتھ میں دیے لو عالم لڑکے کو سلامی دے آؤ عالمگیر سلامی دے کر واپس آیا تو جہانگیر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا میرا فرض پورا ہو گیا ہے وہ بولا میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا چھڑی عالمگیر اور نوکر کے سہارے سہج سہر چلتا ہوا جہانگیر اپنی جیپ تک پہنچا چاچا احمد بھی کسی گوشش سے نکل کر اسے الوداع کہنے کو اس کے پیچھے پیچھے آ گیا جیپ میں بیٹھنے کے بعد جہانگیر نے ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر اعجاز کے کندھے پر رکھا جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ یاد ہے وہ بولا عالمگیر تمہارا بھائی ہے جی جی جی اعجاز نے کہا بھائی جہانگیر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے میں اپنے لڑکپن میں جہانگیر نے کہا اس کی آنکھوں میں ایک دور کی جھلک تھی ایک بار کبیرے گیا میں نے تمہارے دادا کو دیکھا تھا مجھے آج تک یاد ہے بڑھاپے میں بھی ان کی کیا جان تھی کالی ٹالی کی طرح مضبوط اور سایہ دار تھا تجھے دیکھ کر مجھے تیرا دادا یاد آتا ہے عالمگیر ہمارا بھائی ہے بیٹا بھی ہے ایک آواز دے کر دیکھے اعجاز نے کہا اس کے پیچھے ہماری جان لڑے گی مگر ابھی تو ہمارے سر پر آپ کا سایہ موجود ہے آپ جلدی سے تندرست ہو جائیں ابھی ہم نے بڑے کام کرنے ہیں جہانگیر نے کوئی جواب نہ دیا نہ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر ابھرا اس نے ہاتھ کھڑکی سے اندر کھینچ لیا اور جیپ چل پڑی جہانگیر کی روانگی کے چند ہی منٹ کے بعد سہن میں ہلچل مچ گئی اعجاز کو اندر بلایا گیا ڈولی اٹھنے والی تھی چار پائیوں پہ پھیلا ہوا جہیز سنبھالا جا چکا تھا جمیلا کو سہارا دیے ماسی نکاہت بھری چال چلتی ڈولی کے پاس لے آئی جو صحن کے بیچ میں رکھی تھی سسرال کی عورتوں میں روانگی کی کھلبلی تھی اور وہ خوشی سے ہنس رہی تھی دوسری جانب میکے کی عورتیں خاموش کھڑی تھیں جب اعجاز نے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر جمیلہ کو ڈولی میں بٹھایا تو ماسی سکینہ اور اس کی زاد بہنوں کی آہوزاری کی آواز اٹھی بارات کے ساتھ آئی ہوئی تین مراسنوں نے ڈھولکی کے بغیر ہی رخصتی کا گیت گانا شروع کر دیا اعجاز جمیلہ کے پھپا اور اس کے دو بیٹوں نے ڈولی اٹھا کر اس کے ڈنڈے کندھوں پہ رکھے اور اسے باہر لے چلے ڈولی جب صحن سے نکلی تو سکینہ اور اس کی ماں بین کرنے لگیں کچی سڑک پہ پہنچ کر ڈولی کہاروں کے حوالے کر دی گئی تازہ دم بینڈ والوں نے ایک ساتھ اپنے سارے ساز اور باجے بجانے شروع کر دیے چند منٹ تک اسی طرح زور و شور سے بجانے کے بعد وہ ایک دم رک گئے اور صرف توتی والے کے لیے وقت چھوڑ دیا اکیلے توتی والے کے ہاتھ میں میدان آیا تو مردوں اور عورتوں کا وہ مجمع اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا آسمان صاف اور پرسکوت تھا اور آدھے چاند کی اس رات میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے توتی کی پیاسی نوکدار دل جھپٹ لینے والی آواز کے سحر تلے تمام مرد و زن ایک ستے کی حالت میں آ گئے ہوں توتی والا گالوں کو حد تک پھلائے ماتھے اور گلے کی رگیں ابھارے لپک لپک کر بیٹی کی الوداعی کے مانوس سر ہوا میں اچھال رہا تھا اور آنسو بہاتی ہوئی عورتوں کو اس بات کا علم تھا کہ ان سروں کی کسک ڈولی میں بیٹھی ہوئی دلہن کے دل میں اتر جائے گی اور مرتے دم تک جب بھی کبھی اس پہ کوئی مشکل کا لمحہ آئے گا تو وہ صرف اپنی ماں اور باپ اور بھائی کو یاد کرے گی اور اس مدفن کو لیے ان کی جانب دوڑنے کو زنجیریں تڑائے گی چند منٹ کے بعد بے دم ہو کر توتی والے نے اسے لبوں سے جدا کیا تو سارا بینڈ ایک ساتھ دوبارہ شروع ہو گیا اور ساکن مجمع میں حرکت آ گئی جیسے کسی تصویر میں یکدم جان ڈال دی گئی ہو کہاروں کے کندھوں پہ ڈولی اور بارات بینڈ کی جلف میں پکی سڑک کی جانب روانہ ہوئی جہاں تانگوں بیل گاڑیوں اور گھوڑوں کی سواریاں کھڑی تھیں کچھ دور تک ماسی اور سکینہ کے آنسوؤں کی کوک نے بارات کا تعاقب کیا پھر وہ بھی خاموش ہو گئیں اعجاز اور سکینہ کا پھپھا نیاز راٹھور بارات کے پیچھے سڑک پر پہنچ گئے وہاں پہ دلہے کی بہنوں نے دلہن کو سہارا دے کر ڈولی سے نکالا اور کار کے اندر بٹھا دیا پھر وہ خود بھی پھنس پھنس آ کر بیٹھ گئیں خالی ڈولی کو جہیز کے صندوقوں پیٹیوں اور پلنگوں کے ہمراہ ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسی طرح بارات اپنے گھر کو روانہ ہوئی اعجاز اور نیاز راٹھور خاموشی سے ٹہلتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے کام ٹھیک ہو گیا اعجاز نے کہا ہاں نیاز راٹھور بولا انتظام میں کوئی رکھنا نہیں پڑا کھانے میں کمی نہیں آئی نہ کوئی شکایت سننے میں آئی ہوں نیاز راٹھور نے تمانیت سے نفی میں سر ہلا کر اتفاق کیا ذہن میں چاچا احمد اپنی پگڑی گود میں رکھے سر کو ہاتھوں میں سنبھالے ایک شکستہ چارپائی کے کونے پہ بیٹھا تھا جو بارات کے دوران عورتوں کے بوجھ تلے ایک طرف سے ٹوٹ گئی تھی اعجاز اس کے سامنے والی چارپائی پہ جا کر بیٹھ گیا شکر ہے کام ٹھیک ٹھاک نبٹ گیا اعجاز نے اسے مخاطب کر کے کہا نقصان ہو گیا ہے چاچا احمد سر اٹھائے بغیر بولا میرا کلیجہ بیٹھ گیا ہے حوصلہ کر چاچا خدا کا شکر کرنے کا مقام ہے کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا کسی طرف سے الٹی آواز نہیں آئی یہ لے کیا ہے اعجاز نے نوٹ چاچے کی گود میں پگڑی کے اوپر رکھ دیے جہانگیر نے سلامی کے دیے تھے چاچے احمد میں ایک دم گویا جان پڑ گئی اس نے نوٹ اٹھا کر مٹھی میں دبا لیے کیوں وہ سر اٹھا کر بولا میرے ساتھ اس کی زبان نہیں ہلتی تھی چاچا تم اس وقت سامنے نہیں تھے جہانگیر نے جاتے وقت مجھے پکڑا دیے تھے میرے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا تھا چاچے احمد نے کہا تجھے پتہ ہے کیوں میں کبھی اس کے پاس کوئی غرض لے کر نہیں گیا چاچے اس نے تیرے کمات کا نقصان کرایا تھا اگر تو میرا ہاتھ نہ روکتا تو میں برود مار کر اس کا ڈیرا اڑا دیتا چل چھوڑ چاچا پرانی بات ہے پرانی نہیں جاز جنگیر بدماش ہے چاچا مرتے مرتے تو وہ ہمارے بیاہ میں آ کر شریک ہو گیا ہے تو اور کیا چاہتا ہے اس کی شکل پر نہ جا بڑا چلاک ہے قبر میں جاتا جاتا دس سال کاٹ جائے گا چاچے احمد نے نوٹ اٹھا کر احتیاط سے گنے اور تحمد کے کونے میں لپیٹ کر مضبوطی سے گانٹ دے دی نوٹوں کی برامدگی سے لے کر تحمد کی گانٹ میں جانے تک ماسی رونا بند کر کے آنکھیں کھولے انہیں دیکھتی رہی رات کے اندر ہوا کا جھونکا تک نہ تھا اور اس ساکن چاندنی کے اندر جس کی خاموشی میں برتن اور سامان اٹھانے والوں کی اکا دکا آوازیں مزید اضافہ کر رہی تھیں چاچے احمد نے دوبارہ سر کو ہاتھوں میں ڈھانپ لیا تھا اور ماسی نے ایک بار پھر دھیمی اسپاٹ آنسو آواز میں رونا شروع کر دیا تھا